آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لها والله سميع عليم حسبي الله الله سمع لمن دعا ليس وراء الله منتهى أفي الله الذي لا ينسى من ذكره والحمد والحمد والحمد والحمد والحمد والحمد لله لله لله لله لله الذي الذي الذي الذي الذي لا لا لا يخيب من توكل عليه غيره هو هو حين حين عنا الحل رجاؤنا يسوء ظننا لله الذي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 عليه ما عنتم رؤوف فإن فإن تولوا تولوا فقل فقل الله الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم میرے عزیز دوستو ہسپتال میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک مریض ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ہماری مجلس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک معالج ہیں اور ایک مجھ جیسے مریض ہیں تو جو معالج بیٹھے ہیں ان کو تو میں درخواست دوں گا کہ وہ مجھے اپنی توجہ کے اور جو مجھ جیسے سالق ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میری طرف متوجہ رہیں میرے دوستو ہم نے بہت سارا وقت ضائع کیا کتنا وقت مزید ضائع کریں گے اس کو سوچو اگر اس میں شک ہے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا پھر تو جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ سوچیں اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو مزید ہم نے کتنا وقت ضائع کرنا ہے تقریباً ایک مہینہ ہو رہا ہے میں اس بات کو سوچتا رہا کہ آپ لوگوں سے میں نے کیا کہنا ہوگا رات ساڑھے بارہ بجے تک میں سوچتا رہا کہ آپ لوگوں سے میں کیا عرض کروں جب وہاں سے چلا ابھی شروع نماز کے بعد سوچتا رہا کہ میں کیا عرض کروں تو چونکہ میں خود مریض ہوں میں مریضوں سے مخاطب ہوں میں سالک ہوں میں صالح سلوک میں جو آپ لوگ میں صالح ہیں ان سے میں مخاطب ہوں تو آپس میں ہم یار و احباب ہیں اور کھل کر بات کرنے کا میں مشتاق ہوں تو لہذا آپ محسوس نہ کریں میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ تنہما دا ادا سن تم با تجا پجا نے ہم یعنی ہم سالک لوگ اپنی صبح و شام کو ایسا گزارتے ہیں جیسے ہم نے کبھی بھی یہ سوچا نہیں کہ میں سالک ہوں مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو اپنے کمر سے اپنی چادر باندھ لی اور اپنے دو ساتھی سے کہا ایک کو ایک پہلو دے دی چادر کی دوسرے کو دوسرے پہلو دے دی کہا اس کو کس لو میری کمر کو کس لو خوب تیگ کر لو باندھ لو ساتھی انجانے تھے انہیں کہا کیوں حضرت کہ میں نے ایک ایسے راستے پہ چلنے کی نیت کام لی ہے جو بہت ہی مشکل راستہ ہے تو میرے دوستو ہم جو بیت ہوئے ہیں تو بیت ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کیا ہم وہ کر رہے ہیں میرے دوستو آپ سب آپ میں سے اکثر ڈاکٹر ہیں تو آپ اندازہ لگائیے آپ کے پاس جو مریض آتا ہے اس مریض کو آپ جو دوا تشخیص کرتے ہیں ان کے ساتھ جو علاج آپ ان کو دے دیتے ہیں اگر وہ مریض آپ کی اس دوا اور آپ کی اس تجویز کردہ ہدایات پر عمل نہ کرے تو کیا بنے گا کیا بنے گا تو آخر ہم بھی مریض ہیں ہم نے بھی جب ہاتھ آگے بڑھایا تو ہمیں بھی کچھ دوائی عطا کی گئی اور ان کے ساتھ کچھ ہمیں ہدایات دے دی گئی تو اس کے کیا مانے ایک سانپ پر میں بیٹھا ہوں اور اس سانپ کو میں کلاڑی سے کاٹ رہا ہوں اور آپ سامنے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں بڑے نادان ہو بڑے بدقسمت ہو جس سانپ پہ بیٹھے ہوئے ہو اسی سانس کو کاٹ رہے ہو چند لحظوں میں آپ نے گرنا ہے اور آپ کے ہڈیوں نے ٹوٹنا ہے یہ ایک مسلمہ امر ہے تو کیا ہو جاتا ہے پھر جس ساخ پہ آپ خود بیٹھے ہیں اس ساخ کو آپ خود صبح سے لے کر شام تک کاٹ رہے ہیں تو جو چیز مجھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس چیز کو اپنے میں کیوں آپ نہیں دیکھتے تو ایک ایک لہذا میں آپ کے سامنے گروں گا اور میرے دوستوں جب گروں گا تو میرے ہڈیوں کا کیا حال ہوگا وہی حال تمہارے گرنے کا بھی ہے جیسے کرنی ویسے کرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ سالک جب مرید ہوتا ہے سالک جب بیعت کرتا ہے تو بیت ہوتی ہی وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن کون سے جنہوں نے پہلے سے یہ عزم کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کو جب بیچنا ہے تو کچھ اختیار تھی میری کچھ اختیار تھی فلاں فلاں فلاں ان کے دور ان کے رسیاں میں دیکھ چکا تھا اب سارے رسیوں کو یکجا کر کے میں نے نہ آنکھ کے جو وہ ڈور تھے کانوں کے جو ڈور تھے ہاتھوں کے پیروں کے جو ڈور تھے تین سو سات آزاد ایک ایک کلو کو میں نے ایک ایک رسی سے باندھا تھا کسی کے ایک دو تین تین سو سات لوگوں کے میں نے حوالے کی تھی وہ ڈور اب میں سارے ڈوروں کو سارے رسیوں کو یکجا کر کے ان سارے ڈوروں کو میں اپنے گلے میں ڈالتا ہوں اور اس ایک رسی کو جو بہت مضبوط بنایا میں نے تین سو ساٹھ رسیوں کو جوڑ کر ایک رسی اس سے میں نے بنا لی وہ رسی میں اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اب میں آپ کا غلام ہوں اب میری آنکھ آپ کے میرے کان آپ کے میرے ہاتھ آپ کے تو جو ایسے سالک ہوتے ہیں ایک سالک کا میں آپ کو قصہ بتا دوں پندرہ بیس سال پہلے اس سالک نے اسلام آباد یونیورسٹی میں ایچ جی کے لیے فارم بھرنی تھی تو ساتھیوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کریں وہ شرمیلا تھا دیہاتی بچہ تھا اس میں ہمت نہیں تھی کہ میں کیسے جاؤں گا اسلام آباد یونیورسٹی تو ایک دوسرے ساتھی سے انہوں نے مدد لی بلافر ڈی خان اور نے کہا نہیں آپ نے خود جانا ہوگا اچھا ابھی ٹائم ہے فلاں تو چلا جا اور اس کے لیے اسی کوچ میں آپ ٹکٹ کٹوا لیں اب ٹکٹ کٹوا کے آ گئی اب اس تالخ سے کہا مبارک ہو یار کے آباد سے مبارک ہو ایک تیر سے دو شکار وہ جو کہا گیا ایک تیر سے دو شکار وہ مزے آپ لے لیں گے اس نے کہا کیسے کہ تو الگ صبح آپ پہنچ جائیں گے یونیورسٹی اور دوسری بات پوری رات پوری رات آپ وچار کے مزے بھی لوٹ لیں گے مفت میں اب وہ سالک تھا اس نے کہا وہ میں ہزار بار لیٹ ہو گئی اس گاڑی میں میں نے نہیں جانا اس لیے کہ جو پندرہ بیس سال مشقت لیکن وہ کیا کر گیا وہ مشقت کر چکا تھا وہ مشقت کر چکا تھا آپ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ نے بی ایس سی میں ایف سی سی میں جاتے ہیں نا یہ لوگ ایف سی سی میں جتنی آپ نے مار کھائی کیا خیال ہوتا ہے پھر آپ کو آرام آتا ہے ان ان کی کی ٹیسٹ جو آپ جاتے ہیں کیسے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے کیوں پڑھتے ہو بس یہ ایک ایگزام ہے یہ اگر میں فیل کر گیا تو پچھلے جتنے بھی میں نے پیسے لگائے جتنی بھی میں نے محنت اٹھائی سارے کا سارا ضائع ہو گیا آپ کو پتا ہوتا ہے اس کی ٹیسٹ میں اگر محفل ہوا تو میرا میرے ابو میرے اما میرے پورے گرانے کا جتنا نقصان ہو گیا ہے وہ سارے کا سارا ابھی اس ایک ٹیسٹ میں ہے دعا بھی لیتے ہو محنت بھی کرتے ہو اسے بھی پتا تھا کہ میں نے کتنی محنت اٹھائی وہ خود کہتا ہے میں نے کتنی محنت اٹھائی سالک سالک تو چلنے والے کو کہتے ہیں چلنے میں کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے کہتا ہے کہ میٹرک میں ایک اب میرے ذہن میں ہجوم ہے کہ میں آپ لوگوں کو کس طرف بگاؤں کون سی راہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اس لیے کہ ڈیڑھ ماہ تقریباً میں سوچ چکا ہوں بیت ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں کیوں بیت ہوا مسئلہ تو یہاں پر رکا ہوا ہے میں بیت کیوں ہوتا ہوں تو ابھی ابھی میں نے سوچا کہ پہلے ان سے نیت تو صاف کرا دوں کہ نیت صاف کر لو کہ ہم بیت کس لیے ہوئے بیت اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے آدمی تو اس سے پہلے جو جو نیتیں ہماری تھی وہ سارے کے سارے ہم ان کو ختم کر دیں اہل مجھ سے غلطی ہو گئی اور جیسے کل تعلیم میں ہمیں وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد سے مغرب تک اب کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا نیت تو ہم بدل لیں ہم بیت اس لیے ہوئے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اللہ کا نور مل جائے اللہ کی عمارت نصیب ہو جائے تو بیت ہوا تھا اور تشری عشق بام خطے نو خیال جیسے کڑاؤ تشری عشق عیش خطے نو خیال جیسے کڑاؤ زردے کار جرامد کراؤ اس کے راستے سے چلنا یہ تو سلوک ہے ہم نے ان کے سامنے رام خامچے نے کیا لکھا ہم نے ان کے سامنے کن کے سامنے اپنے شہر کے سامنے ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا پھر کلیزا رکھ دیا دل رکھ دیا سب رکھ دیا سارے کے سارے لوگوں کو میں نے اپنے گلے میں ڈبا دیا سیف کے ہاتھ میں سما لیا تو سب کہتا ہے میں جایا کرتا تھا جمعے کے دن اسکول کی چھٹی ہوتی تھی کالج میں جب گیا تو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی اللہ پھر ہمیں جمعے کی چھٹی عنایت فرما دے تو کہتے ہیں کہ میں جب گھر آتا تو گھر والے مجھے کہتے میری بہنیں چھوٹی چھوٹی کہ آپ کی چھٹی ہے پورا ہفتہ ہم ریوڑ چراہتے ہیں اور اس جمعے کو جب آپ آئے تو یہ ریوڑ آپ نے چرانا ہے میں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے ڈش کھائے بہت سارے میں نے مزے اڑائے لیکن ایک مزہ ایک دن جو مجھے مزہ آیا وہ یہ ہے کہ میں جب گھر آیا کالج سے تو مجھے اما نے کہا کہ بیٹے گھر میں وہ پانی بھرنا ہے ٹھیک ہے اماں میں بھر لیتا ہوں تو کر کے تو میں نے اٹھایا اپنے ساتھ لے کے میں نے پانی بھرا اما جانے کا بیٹے کچھ وہ مٹی بھی لانی ہے اب میں نے کہا ٹھیک ہے جی مٹی بھی لے آتا ہوں تو پھر اسی کر کے تو میں گیا اپنے ساتھ لے کے میں نے پورے کا پورا بارہ ساڑھے بارہ بجے تک میں مٹی لاتا رہا کہتا ہے اب اما جان بڑی پریشان ہو گئی اما جان کیوں پریشان بیٹے تجھے کھلانے کو میں کیا دوں بیٹے تجھے کھلانے کو میں کیا دوں اب تھا لکھتا ان کا اما جان کیوں روٹی نہیں ہے گرمی بیٹی روٹی تو ہے لیکن روٹی کے ساتھ آپ کیا کھائیں گے میں نے کہا اما جان کیوں گڑ نہیں ہے تو اما جان نے کہا بیٹے روتے بیٹے تو گڑ سے روٹی کھائے گا مدن کیوں گڑ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا اب اگر میں مطالبہ کروں گا یا اب اگر میں اپنی زبان کو غیر سالکوں کی طرح استعمال کروں گا تو میرے اما جان کی دل پہ کیا گزری میں نے کہا اماں گڑ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو اما جان نے میرے سامنے گڑ اور روٹی رکھی وہ کہتا ہے کہ او ہو وہ مزے جو اس وقت مجھے کانے میں مل رہے تھے ہر کسی کو نہیں دیتے میرے دوستو ہر سالک کو نہیں دیتے جیسے ہمارے مفتی صاحب نے مغرب میں فرمایا نا ایک گلابی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے گلابیوں کو گلاب کیا ہوتا ہے گلاب پھر گلاب سے ایک وہ جو لڑکی والی وہ کیا کہتے ہیں حرکت ہے نا گاپ سے کیا بنا دیا تو خود کا بن گئے کیا حیثیت ہوتی ہے اللہ کی معرفت اور کتا کا تو پھر عشق عوام خطے نخیات میں سکڑا ہو دے ذرا ہو عشق عشق میں تین ہے سین ہے کاف ہے کے منی عقل سین کے منی شرم کاف کے منی کرا بہت سارے ساتھ سارے اپنے پڑوس میں اپنے علاقے والوں کو اپنے برادری کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے بیعت کیا میرے فیص فلاں شرم کرتے ہیں حالانکہ بے خطر کود پڑا آتے سے نمرود میں تو سالک کہتا ہے جب میں ریڑھ چلایا کرتا تھا تو وہاں پر میں نے کہا او ہو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلاط السلام ریڑ کرایا کرتے تھے آج وہ موقع مجھے ملا میں نے تو نبیوں کے راستے پہ جانا ہے سالک تو آپ کو پتا ہے آپ ہیں کون سے لوگ آپ کی ذمہ داری کیا ہے آخر میں میں ایسا کروں گا کہ آپ ہیں کون آپ کتنے جواب دہ لوگ ہیں یہ یہ مریدین یہ مزے نہیں ہے کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ کو ایک سو عطا کیا گیا ہے ایک سو عطا کیا گیا ہے آپ لوگوں سے راج جو ہمارے حضرت فرما رہے تھے نا کہ عبد القدس گنگوئی صاحب رحمت اللہ کے خانقاہ میں حضرتانی صاحب رحمت لے گئے تو وہاں پر غریبیوں کا جمگٹا کرتا تھا انہیں کہا آپ کیسے آئے تو ساز گنگوئی صاحب رحمت اللہ کے سالق جو تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر سعد القدوس گنگوئی صاحب رحمت اللہ اور ان کی خانقاہ بریبیوں کے ہاتھ ہو گئی کیوں کن سے پوچھا جائے گا یہ کون ذمہ دار ہیں تو سالک کہتا ہے جب میں نے کہا اچھا اللہ نے کرم کیا مجھے ریور ہاتھ لگے میرے محبوب علیہ السلام ریور کے ساتھ گئے الحمدللہ جس کو ہم اللہ سے مانگتے اللہ مجھے مفت میں دے رہے ہیں کہتا ہے میں نے وضو بنا لی اور پھر میں نے کیونکہ وہ کالج والا تھا اسکول والا تھا قرآن سے اس کو جوڑ تو تھی نہیں تو کہتے ہیں میں نوافل شروع کر گیا نوافل میں اب پورے اخلاص اس کے علاوہ کچھ آج سورت اور بھی یاد تھی تو پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب جیسے ہمارے حضرت والا سماج ہے نا مفتی صاحب سے کہ مزہ تو تب ہے جب آپ کھڑے کھڑے بیان کر رہے ہوں اور تیرے ہاتھوں میں کتاب ہو اور تیرے اس گردن پر درد آنے لگے تیرے ہاتھوں پر درد آنے لگے اور تیرے پاؤں پر درد آنے لگے پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اب واقعی میں تعلیم کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ جب آدمی بیان میں بیٹھتا ہے تو کم از کم ابتدا تحیات کی شکل سے ہو جائے آپ سب آپ سب بوڑھے ہیں نا جی ہے نا اس لیے آپ لوگ پہ نہیں اور نہ آپ لوگوں کی اس کی ضرورت ہے تو وہ تو جیسے کرنی ویسے کرنی جتنا دور اتنا میٹھا وہ سارے کہتا ہے میں نے نماز شروع کر دی اب کلو اللہ پڑھتا رہا پہلے تو مجھے علم نہیں تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کس کے لیے کر رہا ہوں لیکن جب میرے پاؤں پر درد آ گیا اس وقت جب میں کہہ رہا تھا ہو اللہ احد اسے ہر کسی کو نہیں اسے پرواز کی طاقت عطا کرتا ہے سب تک سے ہر کسی کو نہیں دیتا اسے پرواز کی طاقت عطا کرتا ہے سب تک سے جو اپنے جسم جاں کو نوچ کر بے باروں پر ہوئے جو محنت اٹھاتا ہے جو مشقت اٹھاتا ہے اس کو پھر عطا کرتا ہے اللہ مجھے مشقت اٹھانے کی تو عطا فرما دے آپ حضرات کو بھی تو اب بھی موقع ہے کچھ رازوں کی تو تحیات کی شکل میں جوان بیٹھ جائیں جوان بوڑھے نہیں کمزور جوان کیوں اے اللہ مجھے آپ کی محبت والا نور چاہیے میں اس لیے ادب سے بیٹھتا ہوں اس والے کہتا ہے جب میں نے قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا یہ سورت پڑ رہی اب میں جھکنے کو ہوں میں رکو کر جاؤں کیوں میں مزید کر نہیں اٹھ سکتا تو میرے سر پہ میں نے محسوس کیا میں نے یہ احساسات ہیں یہ کیفیات ہیں یہ ہر کوئی نہیں کہ اس یہ تو ان کو ملے گا جو چاہتا ہو وہ کہتا ہے میں نے اپنے سر پہ ہاتھ محسوس کیا ایک دفعہ پھر کہو ایک دفعہ یہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نہیں تھے صرف یہ تو میرے اور تیرے بھی رب ہیں ہم کس کا کرما کرتے ہیں کہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آ رہا ہے اور وہ آدھا روڑ دے سکتا ہے تو مجھے اتنا مزہ نہیں دے گا کہ ایک دفعہ پھر سوری اخلاق سنا گا وہ سن رہا ہے اس لیے کہ ہمتن میرا پورا جسم و متوجہ ہے ان مواح لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تبارک و تعالی جیسے حضرت اللہ کل ہمیں وہ نماز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ چوتھی چیز جس کو میں اور آپ سب حیرت کے نظروں میں مجھے تو خود حضرت رخ صاحب برسات پر شک پڑ گیا یہ بےچارا ان پڑھ آدمی ہے یہ بےچارا ان پڑھ آدمی ہے اس نے واجبات کو آگے سے بڑھا دیا خوشو خوشو یہ بھی واجب ہے مجھے خود ڈاکٹر صاحب کی پر شک پڑ گیا ان پڑھ آدمی ہے یہ کیا جانے اور فکا کیا جانے یہ یہ تو صاحب ہے لیکن میرے دوست بزرگوں یہ نماز ہے کس لیے اثرات تو ذکری یہ نماز یہ تو میری یاد کے لیے ہے تو جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو اللہ کی یاد کیا مانا میں جس نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو وہ نماز نماز ہی نہیں تو وہ سالک کہتا ہے کہ جب میں نے سورہ اخلاص پڑھی اب میں سہ نہیں سکتا اس لیے کہ درد ہے گھٹنوں میں کمر میں ادھر میں نے سنت کے مطابق ہاتھ ادھر میری نظر سیدھے کی جگہ پر سنت کے مناسبت سے میں کرا ہوں ایک پیر پہ ٹیک نہیں ہے دو پیروں پہ صحیح سنت کی مناسبت سے میں کرا ہوں اور اب میرا دھیان بھی ہے جو حضرت والا بتا رہے تھے نا کہ واجب ہے واجب اب میرا دھیان کی طرف ہے ہاں تو پھر جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اپنے ایجز کے ساتھ اپنے ذوق کے ساتھ اللہ کو پتا ہے ہم سب عاجز ہیں ہم سب عاجز ہیں لیکن سال کا جو نہیں ہوا کرتا سالک کہتا ہے میں ہوں یہ جو مریض نہیں ہے نا یہ جو مریض نہیں ہے یہ گئے برباد ہو گئے حالانکہ برباد سالک ہے برباد سالت ہے جو ان پڑھ ہیں ان کو تو نوکری نہیں ملتی بربادی تو ان کی ہے جو ایم ای سی اور پتنی نہیں کیا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کون برباد ہیں وہ تو ڈیری مزدوری کر کے اپنے کو کلا سکتا ہے کلا سکتا ہے اور آپ آپ نے تو ہمارا کھانا برباد کر دیا وائرین کا بیڑا گھر کر دیا کیوں حقیقت ہی نہیں آپ کے پاس اب جب انٹرویو میں آئے ہمارے استاد محترم بتایا تھے کہ جب ہمارا امتحان لینے لگا شیخ العزیز صاحب مولانا غربتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک طالب علم سے کہا کہ جی پڑھیں تو وہ پڑھ سکا اس نے کہا کہ پڑھنا دیتے میں آپ کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہوں صرف اتنا ہے کہ آپ کے محترم نے آج مجھے اپنے مدرسے کا مدرس بنا دیا ہے تو میں آپ کا ایک مدرس ہوں آپ کیوں ایسے پریشان ہوں آپ پڑھیں نے کہا جی آپ کاروبار ہے اچھا ٹھیک ہے چلو آپ الحمد شریف پڑھیں تو اس نے الحمد شریف فر فر سنا دی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو آپ کو یاد تھی اس پہ تو میرا روب نہ جم سکا اور جو چیزیں آ نہیں رہا اس پہ آپ گلا کرتے ہیں کہ میرا روب ہے تو میرے دوست بزرگوں جو مرید نہیں ہے یا جو سلوک کے مد میں ہمارے ساتھ مخالفت کرتے ہیں وہ تو مجرم ہیں اور میں سارے ہو کر سلوک کی طرح زندگی نہیں گزارتا سالوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا تو آنے والے کل کو کیا کہتے ہیں تمہارو یہ ہے نا آنے والے کل کو تمہارو کہتے ہیں اچھا بتاؤ گزرنے والے کل کو کیا کہتے ہیں تمہاروں کے اوپر ایک اور ماں آنے والے کل کو تمہارو کہتے ہیں اور گزرنے والے کل کو اس نے کہا تمہاروں کے اوپر ایک اور مارو تو جو سالک نہیں ہے وہ ایک جرم کر رہے ہیں اور میں سالک ہوں سالکوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہا میں تمہاروں کے اوپر ایک اور ماروں گا میں دو جرم کر رہا ہوں وہ سالک کہتا ہے جب میں نے کلو اللہ حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ قف حد سنا لی اب میں پھر دوبارہ جتنے کی کوشش میں ہوں پھر اوپر سمجھ آئی ایک دفعہ اور سناؤ بڑا لطف آ رہا ہے میرا بندہ میاں میری عظمتوں کو سنا رہا ہے اللہ فرمائے بڑا مزہ آ رہا ہے ایک دفعہ اور سناؤ نا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور سناؤ تو ایک روایت میں آتا ہے فرشتے نے سنایا سبحان اللہ ہند قدیمی وہ جملے ایک روایت یہ آئے ہیں سبحان اللہ ہند ما ماں ومن کریمن ماں اکرمہ ومن رحیم ماں ارحمہ قدوس ربنا ورب گوسن والروح خلیلہ کو مزہ آیا خلیلہ کو مزہ آیا اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورت کو سنا رہا ہے اللہ کو مزہ نہیں آئے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک کاری اصولوں کے مناسبت سے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ تلاوت کے اندر دل میں ہے بس سب سے بڑا اصول یہ ہے سب سے بڑا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میرا دل اس میں ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جس عمل میں دل نہ ہو ان اللہ لا ہوا تم نماز میں کڑے ہو دل ادھر ہے ذکر پہ بیٹھے ہو دل ادھر ہے تحجد میں کرے ہو جو کومل آپ کر رہے ہیں لیکن دل اس عمل میں نہیں ہے اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے جب دیکھے گا نہیں تو مزہ کیوں آئے وہ تو سب ہے جب لیے تو لگا ہوا ہے مجھ سے بیٹھے ہیں ایسے سامنے اور آپ مجھ کے گھر جھاڑو دے رہے ہیں ہے نا جی مجھ سے بیٹھا ہے اور آپ مجھ سے کے گھر جاڑو دے رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ مجھ سے نہیں ہے اور آپ مجھ سے کے گھر جاڑو دے رہے ہیں مجھے تو اخلاق ہو تو مجھے اس میں بڑا لطف آیا کرتا تھا جو میرے مستق ہوتے تھے میں نے کبھی بھی گھر کے کام نہیں کیے اس لیے کہ گھر والے کہتے ہیں تو کمزور ہے لیکن اللہ نے کرم کیا جب بھی میں مستق کے گھر گیا میں بیٹھا نہیں میں بیٹھا نہیں اس لیے کہ مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ میرے مستق بیٹھے ہیں اور میں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہم تو اپنے کو بوجھ بنا چکے ہیں مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ میں مسجد کے گھر گیا ہوں اور میں نے مسجد کے یہاں روٹی کھائی ہے کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کبھی بھی یاد نہیں پڑتا آپ لوگ آپ لوگوں کا بھی یاد ہوگا اپنا کھانا کاتا تھا اپنا کانا کھاتا تھا اپنا پانی پیتا تھا میرے دوستو یہ تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھ سے بھی مطالبہ ہے آپ سے بھی مطالبہ ہے ہمیں کہتے ہیں ہمیں وہ مجھ سے چاہیے جو ہم سے پیسے کا مطالبہ نہ کرے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے وہ سالک چاہیے جو پیسے کو دن میں نہ رکھے معاملہ ہی میں ہوا ہے ان اللہ میں اموا رہوں بے ان لگوں جن نہ مزہ ہے مزے لے رہے ہو پیسہ مجھ پہ لگے پیسہ میرا میرے دوست پہ لگے پیسہ میرا میرے تمام احویال پر لگے لیکن میرا پیسہ خانقاہ میں نہ لگے خانقاہ جانے اس کا مرشد جانے وہ تو فیکٹری ہے پیسہ خود بھرتا ہے پیسہ خود بناتا ہے میرے دوست بزرگوں سالک کون ہوتا ہے ایک سالک وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو ہاں مجھے بڑا مزہ آیا کس نے بنایا سنا پینٹر نے تو میں اس کے پاس گیا پندرہ بیس دن مسلسل پندرہ بیس دن مسلسل میں اس کی منت سمجھ کرتا یار آپ یہ توحا یاسین یہ نام پھولوں میں توحا کو ایسے نہیں پھول بنا بنا کے آپ اسے توحا بنا دیں یا بنا دیں ہام سن کاپ یہ جو حروف مکتیات ہیں کہتا ہے کہ میں نے آٹھ دس فریم ایسے بنائے اللہ کی شان جب میں اپنے مرشد کے ہاں گیا یہ جو جس سال کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ہی سالک ہے وہ نماز جو میں پورا کروں گا یہ یہ جو سالک ہے وہ کہتا ہے میں نے میں مصرف کے ہاں گیا اور مصرف کے ہاں اسی دن اس کا نواز فوت ہو گیا تھا تو بڑے غمگین تھے اس نے کہا کیا لایا ہو میں نے کہا حضرت یہ فریم لایا ہوں تو فریم میں نے ہاں ایک درخت بھی میں نے بنوایا سینٹر سے میں نے ایک درخت بنوائی تھی درخت میں تنے میں اپنے مرشد کا نام لکھا اور مرشد کے ساتھ فلفا اس کو میں نے گلاب کے پھول کا درخت بنایا پینٹر سے اور ایک ایک پھول میں حضرت کے وہ سات فلفا کے نام لکھے اب یہ رمضان کا آخری عرصہ ہے اور میرے مرشد کے ایک بیٹے وہ مڈل یا دسویں کے مڈل کا غالباً امتحان دے رہے تھے تو اس نے کہا کہ آؤ جی میرے ساتھ انگریزی پڑھو اب میں تو گیا تھا کہ مرشد کے گھر رہوں آج لہرت القدر کی سانس ہیں تو مجھے لہرت القدر کی زیرت نصیب ہو جائے ادھر مرشد کا بیٹا آیا اب مرشد کا بیٹا مرشد ہوا کرتا ہے ہاں مرشد کا مرشد کے گھر کے کتے کو مرشد کی نظروں سے دیکھو گے اگر سالک ہو تو میرا سبق میں نے میں نے جس طرح پڑھا اس طرح سناتا ہوں جس کو مزہ ہے ٹھیک ہے اللہ کرے خیر وہ کہتے کہ باجی رہنا مجھ پہ بوجھ ہے ارے کل پڑا دوں گا نا نا ابھی ابھی تو ساڑھے بارہ بجے تک تو میں اپنے مرشد کے بیٹے کو انگریزی پڑھاتا رہا بوجھ رہا اب غصے کی حالت میں میں باہر آیا اب میں کیا اللہ اللہ کروں جو سہمت ہو تو تو لے گیا انگریزی میں لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ میں خدمت کر گیا میں خدمت کر گیا ہاں ہر کی خدمت کر دو او او سنا کچھ تو سناؤ محروم سوچ ہے نا جی ہر کی خدمت کر دو محروم سوچ مخدوم یعنی آپ لوگ یا میں اگر خدمت نہ کروں تو گویا بزبان حال میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے مخدوم نہ کرو میرے رب مجھے محروم کر دو ہر کی خدمت کر رہے ہو مخدوم سن ہر کی خود راضی لو محروم سن اللہ بشیخ خدویری سے تو اس نے خدمت کی تو کہتا ہے میں لے تھا کچھ تو ادھر خدمت کی تھی پیسہ دیا تھا کہا یا پھر اللہ کے پیارے ناموں کو اللہ کے کلام کے پیارے حروف متیاد کو زینت بخشی تھی سے پیسہ لگاتا پھر وہاں سے وہ حسن اپنے مرشد کے خانقاہ میں لگایا مرشد کے خانقاہ کو حسن بخشی اب آخر اللہ تبارک کچھ بھی نہیں دیں گے حضور پاک السلام نے فرمایا انا ہزور ہوگا ہزار امید ناکا لا رہی سلا تو میں غیرتی ہوں میرا رب مجھ سے زیادہ غیرتی تو غیرتی کے ساتھ احسان کرو گے تو بدل نہیں دے گا یہ ساری کہتا ہے جو میں غصے کی حالت میں گیا سرپائی پہ میں نے کیا دیکھا وہی درخت جو میں نے اپنے مرشد کے خلافہ کو پھولوں کی طرح اور اپنے مرشد کو چنے کی طرح دائر کیا تھا اور ان کے دس روپے پینٹر کو دیے تھے وہی درخت بڑا ہو گیا ہے اس کے سائے میں میں ڈال کے سویا ہوا ہوں اوپر سے ہاں اب میرے دل میں ایک خواہش ابری میرے دل میں ایک خواہش ابری خواب کی حالت ہے میں خواب ہی میں ایک خواہش رکھ گیا یار یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کب بنو گے جب تیرے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے یہ قصہ مشہور ہے جب تک تو ولی اللہ بن نہیں سکتا جب تک تیرے ساتھ خضر علیہ السلام نہ ملے تو آدمی جو سنتا ہے وہی سوچتا ہے تو سال کہتے ہیں کہ جو یہ خیال آیا تو اوپر سے آسمانوں سے ہاتفان آواز آئی کیا اگر ہم خضر علیہ السلام کے فیض کو تیرے سیرے میں بھر دیں یہ آپ کو پسند نہیں ہوگا تو میں دل دن میں جواب دیتا ہوں یہ بہت ہی بہتر ہے وجہ اس کے کہ میں خضر علیہ السلام سے ہاتھ پلاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے سینے میں خضر علیہ السلام کا سہ زیادہ اللہ میرے سینے میں لے آوے آپ حضرات میں انہیں بھی لے آوے کہتا ہے پھر سے مزاج پھر تیار ہو جاؤ ہم ہم یعنی تیرا رب تجھے خضر علیہ السلام کے سہ سے کر رہا ہے اور پورے کے پورے آسمان پر ایک بادل آ گئی اور بادل آپس میں جڑ رہی ہے جڑ رہی ہے اور میرے بدن پر کپ کپی ہے اور ایک تیر کی طرح آئی اور میرے سینے میں بھر گئی اب جو میرے سینے میں خضر علیہ السلام کا فیض آیا پھر سے خواہش پیدا ہو گئی نہ جب میرے سینے میں خضر علیہ السلام کا فیض ہے تو کیا میں اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت کا قابل نہیں بنا سیپ ہے نا جی سیپس ہیں ہاں سیپس تین مدارج ہیں فنا کی سیخ فنا فی سیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ یہ تین سخت ہیں فنا کی سیخ تیرا خضر اور میرا خزر ہمارے مشق ہاں تو جو فنا کی سیخ نہیں بنے گا آپ مجھے جواب دینا جو ایس سی پاس نہیں کرے گا اس کو ایم بی ایس میں داخلہ مل جائے گا جاب کیوں نہیں دے نہیں ملے گا نا تو جو شیخ نہیں بنے گا اس کو فنا رسول کی فنا رسول کی کیا بنی ہر ایک سنت پر چلنا نصیب نہیں ہو سکتا ہو نہیں سکتا اس لیے اب فیصلہ کریں گے اللہ اب تک جتنے میں نے اپنے مسجد کی باتوں سے روگردانی کی اللہ پر وہ ہمارے مفتی صاحب رات بتا رہے تھے نا رہا تھا دیکھ تو من رہا تھا من جو بھی آپ کو آپ کو بڑا فخر ہے مجھے بھی فخر ہے آپ کو بھی فخر ہے لیکن اس فخر سے کچھ نہیں بنتا ہمارے شیخ بڑے شان والے اس سے کچھ نہیں بنتا تو اپنے نفس سے منوا اپنے نفس سے منوا تیرا شیخ بڑے شان والے اس نے جو حکم دیا اس کو مان کے چلو پھر واقعہ آپ نے اور میں نے اپنے شیخ کی عظمتوں کو مانا خالی کہتا ہے میرے میں یہ بات آئی اے اللہ جب مجھے حضیر علیہ السلام کا فیض ہے تو کیا میں اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتا اوپر سے پھر نہ اگر ہم تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے فیض یاب کر دوں وہ پسند رہے گا یا زیارت کرا دوں اللہ مجھے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے فیض سے فیض یاب فرما دے آپ حضرات کو بھی پوری انسانیت کو پورے عالمی جنات کو میں نے دل میں فیصلہ لیا ہاں یہ بہت زیادہ مناسب ہے کہ مجھے اپنے مغور ریسران کا فیض مل جائے تو اوپر کی ندائی تیار ہو جاؤ ہم کیوں ہاں یہ قانون ہے ان اللہ ہسترا میں وہ اموال ہوں بے اندل ہوں اس سالک نے مال بھی دی اور اپنے مرشد کے بیٹے کو سبق بھی سنا دیا ان کی محنت ان کے ساتھ محنت دیکھی اپنے مرشد کو بھی خوش کر دیا خدمت کر رہی اور ہر کی کسی کر کرو مخدوم سن اللہ بدلا دے رہا ہے کہتے ہیں ایک نئے رنگ کا بادل آسمان پہ آ گیا اور وہ آپس میں جل رہا ہے مل رہا ہے ہے نا جیسے آپ یہ دودھ لے لیتے ہیں نا تو پھر اس کو آپ کیا کہتے ہیں وہ ابال جوڑ دیتے ہو تاکہ وہ گاڑا ہو جائے اس میں گرم وغیرہ ہوں وہ ختم ہو جائے تو حضرت پاک علیہ السلام کی سنزاد سے بڑی ہوئی اس بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہے آپس میں وہ کر دیا برابر کیا اکٹھا کیا اور تین کی طرح میرے سینے میں آ گیا اب جو ان سے ہو اپنے محبوب علیہ صلاح السلام کا فناسل رسول بن گیا اب وہ کہتے ہیں خود بخود میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ جو مجھ میں میرے محبوب علیہ السلام کا فیصل ہے کیا میں اپنے رب کی دیدار نہیں کر سکتا یہ خیال آیا تو کہتے اوپر کی ندائی ہاں میرے بندے اب تو اس قابل ہے کہ ہم اپنا دیدار کرا دیں اب بتاؤ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے القدر کی زیارت اثر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اثر ہے اللہ مجھے بھی نتیج فرما لے آپ کو بھی لیکن ہم نے کے سامنے اب اس کو خنجر رکھ دیا دل کلید سر کلیجا رکھ دیا دل رکھ دیا سر رکھ دیا وہاں سے آنکھوں کو چاختی ملتی ہے میں نے اس کو خنجر سے ذبح کر دیا میں تو سالک ہوں ادھر کانوں کو سستا مل رہا ہے میں ان کو خنجر سے زبا کر دیا میں تو صالح ہوں ادھر زبان کو سستا مل رہا ہے میں نے زبان کو کاٹ دیا اس لیے کہ میں تو صالح ہوں ادھر دل و دماغ کو ایک چسکا مل رہا ہے مجھے ادھر استعمال کر دو میں نے وہاں کے رسی کو کاٹ دی میں نے وہاں کے مزے کو کاٹ دیا پھر میں صالح ہوں اس لیے میرے دوست بزرگوں جب صالح اس طریقے سے سلوک کے راستے کو طے کرتا ہے پھر اسے یہ مناظر طے کرائے جاتے ہیں وہ سال کہتا ہے میں نے ریوڑ کو جب گزر تو میں لے گیا اب بمشکل مجھے نہیں دی بمشکل اب رکو رہ گیا سلحان اور العظیم پڑھتا گیا میں ان دردوں سے اپنے کو چھٹکارا دیتا گیا پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جیسے ہمارے مصر رات بتارے نا یہ بڑا قربانی اسی کم از کم تین مرتبہ ایک ٹرک تو ہو جائے سبحان ربی العظیم ایک ٹرک سبحان ربی العظیم دوسرا پھر تیسرا کہتا ہے جب میرے سنت کی مناسبت سے سنت کے مطابق میں رکو میں تھا ہاتھ پھیر کمر سیدھی اور گٹنوں کو میں پھر دھیرے ہوئے پھر جب مجھے پتا وہ کس حالت میں کرے ہو وہ جب میں سبحان ربی العظیم اب کمر میں درد شروع ہو گیا ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا پیروں میں درد شروع ہو گیا اب مجھے مزہ آ رہا تھا سبحان ربی العظیم سبحان اللہ ایک آدمی سے میں ملا بڑھاپے میں تو میں چونکہ مجھے اپنے بھائی حضرت سید زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو میرے فیخ ثانی تھے ان کے پاس اللہ نے مجھے رکھا الحمدللہ اللہ آپ حضرات کو رکھے تو جو بھی آتا تھا وظیفہ دے دیتے تھے تو چونکہ میں خدمت میں ہوتا تھا بابا جی مجھے بھی لے لیں اچھے بے آپ بھی لکھ لیں آخر ایک دن انہوں نے فرمایا اپنے مجلس میں کہ سفی اللہ کا جغرافیہ بنا رہا ہے جغرافیہ یہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کرتا کچھ بھی نہیں ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میرے خلفا سے ہمیں ہمیں مخاطب کر کے فرماتے تھے میرے خلفا سے ان کی بیویاں بھی اچھی ہیں میرے خلفا سے ان کی بیویاں بھی اچھی ہیں ابھی بیوی ان کی خلیفہ صاحب کی بیوی وہ اپنے گھر کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں اور جڑ دے رہا رہی ہوتی ہے اور خلیفہ صاحب خرا لے رہا ہوتا ہے سو چکا ہوتا ہے سالک یہی سالخ جس کی میں سنا رہا ہوں کبھی بھی کبھی بھی میں نے سے پہلے سازد پڑھنے سے پہلے کبھی بھی میں نے آنکھ بند نہیں کی سازد پڑھتا تھا اس کے بعد اس کے بعد یہی سالک یہی سالک سے معاشرے کو جنجوڑتا ہے معاشرے کو سیف رکھتا ہے معاشرے میں گڑبڑ ہو نہیں سکتا یہ سالک کہتا ہے کہ جب مجھے اپنے دوستوں نے اسی میں بٹھا دیا اسی میں بٹھا دیا وزیر ناخواستہ بیٹھ گیا ہاں اس سالک نے نٹیا کرنے میں نہیں اس کو ہم نے فرنٹ سیٹ دی ہے تو اس کو جو ہے وہ منظر نظر نہیں آئے گا تو جو دوسرا تو اس نے کہا ہاں منظر نہیں دیکھے گا لیکن کہانی سے بھی تو اندوز ہوتا رہے گا کہانی تو سنتا جائے گا لیکن یہ سالک تھا اس کو پتا تھا پندرہ بیس سال وہ جو میں نے پہچانوں کو میں نے اپنے کانوں کو اس نامناسب جملوں سے ساز اور بات سے میں نے بتا کے رکھا اے اب کیا بنے گا اللہ ہمارے کیا اچھا، اب کیا بنے گا اگر ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھو تھے تو کیا دلی کر کے تب میں جھکرا دوں گا میں تیرا رکھ رہی ہوں کیا اس وقت میرے لیے دروازوں کا کھولنا آسان تھا میرے لیے مشکل ہو گیا کہتے جو ہی ہم خان سے نکلے ڈرائیور نے بٹن دبا دیا ڈرائیور نے بٹن دبا دیا اب آن ہونے کے ساتھ وہ بگڑ گیا اسے ہر کسی کو نہیں اسے پرواز کی طاقت عطا کرتا ہے سب تک سے اب یہ پرواز کر گیا یہ پرواز کر گیا لیکن انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آزادی میں اپنے کاروں کو محفوظ رکھا تھا اب جو جب محفوظ نہ کر سکے اب اللہ محفوظ کرا دے گا ان اعلی بتاؤ آگے کیا ہے ہاں کل سعین کبیر ہر ہر حال میں تجھے لے سکتا ہے وہ قابل ہے تیرے لیے اگر تو چاہے یہ فلسفہ نہیں ہے اقبال کا یہ فلسفہ نہیں یہ حقیقت ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کہ تو چاہتا ہے چلے تو چلتا جائے گا تو نہیں چلتا تو نہیں چاہتا چل نہیں سکتا ہاں یہ جہاں چیز ہے کہ ہم ہم ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لوہ کے بنی تختی قلم کے بنی قلم یہ یہ ہے تیرے سامنے یہ قلم ہے تیرے سامنے یہ تختی ہے تیرے سامنے جہاں چاہتے ہو مٹا دو جہاں چاہتے ہو لکھ لو ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا حکر رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ انہا سہور اور تمر وطن کبھی اللہ تعالی ولا والے تو سر نہیں سو کام مجھ میں جو راز ہے میت جی اپنے عروج پہ ہوتا ہے نا اگر کوئی ہے دنیا میں مجھے بلوا دے مجھ سے کوئی بات کرا دے کوئی ہے ڈاکٹر آپ میں سے کوئی ہے ایسی ویکسی کوئی ایسی انجیکشن ہے بلوا دے پھر سارا مطلب فرماتے ہیں اس میت کو بڑا فخر ہے اپنے ہوتی پہ اگر اس میت کے کام ہے میں اپنی عظمت اجاگر کر دوں بتا دوں میں کون ہوں ولاؤ الکیت سروی میتن لقام ابھی قدرت مولا تعالی یہ بھی یہ مریض بھی اپنی سلکتوں سے ہاتھ دو بیٹھے گا کچھ کڑا ہو جائے گا ان ہاتھ روی اللہ تعالی میرے دوست بزرگوں سالک جب اپنی شیخ کے نام کی چلتا ہے اپنی کو محفوظ رکھتا ہے جب بند ہو جاتا ہے اللہ خود آتا ہے کیوں یہ ہمارے ہمارے حسین زکریہ صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سیخ کی مثال نل کی سی ہے نل ہے نا ہینڈ پمپ والا نل اس نل کے ذریعے سے نیچے دریا ہے نیچے دریا ہے اس دریا کے سرانے دہانے وہ نل آ چکا ہے اب یہ ہینڈ پمپ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اللہ دیتا ہے فیض اللہ دیتا ہے لیکن تیرے مجھے دیکھ کے اللہ دے گا اگر ایسے بس مردوں کی طرح مردوں کی طرح بس بیٹھ ہو گئے مردوں کی طرح رہتے ہو نہ ساخ کی پابندی نہ چاش کی پابندی نہ زبان کی پابندی نہ آم کی پابندی مردوں کی طرح یہ تو کچھ نہیں کر سکتا یہ کچھ نہیں کر سکتا غیر نے کہا سب وہ وہ کیا کہتے ہیں انہیں سواری میں سے اگر اس کے بغیر جانا چاہتے ہو وی سی آر کے بغیر جانا چاہتے ہو تو پھر جاؤں گا یہ بگڑ گیا اور اگر اس کو ٹھیک کرانا چاہتے ہو تو پھر ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا یا پونے گھنٹہ گھنٹہ لگے گا تو جو مجھے جوان تھے ان نے کہا خیر ابھی جی, خیر ہے ہمیں جلدی نہیں ہے لیکن ہر ایک کو ایسا بھی نہیں ہوتا نا باقی جو کام والے تھے نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کر لیں نیچے اترے دوسرے اسی میں آ جائیں وہ وی سی آر والوں میں آ جائیں ہم چلے یہی سالک یہ کہتا ہے جب میں مجھے ہوش آیا کہ اچھا یہ تو ایسا بھی گئے چونکہ دیہاتی بچا تھا تو جب میں تین سے دوبارہ آ رہا ہوں پشاور تو میں نے پوچھا بھائی آپ چلائیں گے یہ کیا کہتے ہیں ویسی آر وی سی آر آپ چلائیں گے نے کہا نہیں نہیں چلائیں گے رات کو چلاتے ہیں دن کو نہیں چلاتے اب کچھ تو چلا اب وہ پھر چلا دیا اب جب پھر چلا دیا تو کیا کہتے ہیں تو تیر آزما ہم دیگر آزمائے خالی کہتا ہے میں نے کہا اوہ اب اوہ کے ساتھ پورے کے پورے اس میں آگ لگ گئی یہ اوہ کس چیز کی اوہ میں برباد ہو گیا اوہ حسانی صاحب رحمت نے فرمایا دعوت قبول کرنا سنت ہے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے لیکن میرا دوست بازار کے اس یعنی اس شہر پہ اس کا گھر ہے اور تالے کا بازار کی اس شہر پہ گھر ہے اب اس تالے کو جو مفت ہے اس دوست نے دعوت دی دیگر ہم سے فرماتے ہیں کہ اس تالے پر یہ دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مفت مبتدی ہے یہ مار کو کراس کرے گا یہ بازار کو کراس کرے گا اس کے کانوں میں فاس کی آواز پڑ جائے گی اس کے دل میں جو نور آ چکا ہے وہ مٹ جائے گا کتنے مدتوں میں کتنی مشقتوں کے بعد اس کو ملی ہے اب ایک لہجے میں ایک لہجے میں کیا کر گیا ایک سانس کی آواز اس کے کان میں پڑی یا کسی امر لڑکے کو اس کی نگاہ نے دیکھا بازار تو بڑی پڑی ہوتی ہے نحوستوں سے یہ صحابہ اکرام کے جو آپ اسلام نے ساتھ فرمایا جو حضرت علیہ السلام کو ساد کرام کے ایمان پر تو ڈرتا کہ سب سے گندی جگہ بازاریں ہیں اور میں میرے ایمان سبحان اللہ جی ہم کنٹرول کر جاتے ہیں ہم بازار میں اصل کدھر گئے تھے جی ذرا آؤٹنگ کے لیے سبحان اللہ یہ منہ اور مسور کی داد یہ آؤٹنگ والے اور اللہ کی معرفت کا نور یہ یہ سالے اور نظام کو ٹھیک کرنا تو کہتے ہیں میں نے جب اوہ اب اوہ میں ایک آگ تھی ایک شولہ تھا وہ شولہ سارے کے سارے سسٹم کو جلا کر کے رکھ کر کہتا ہے میں جا رہا تھا سیٹ پھیلو ادھر سیٹ پھیلو ادھر سیٹ پھیلو میں جا رہا تھا تو بس رکی بس کے سامنے ایک چھوٹا سا حسین و جمیل لڑکا گزرا تو میں نے ادھر دیکھا تاکہ آنکھوں کی حفاظت ہو جائے میں نے ادھر دیکھا میرا سیٹ چلو جو تھا اس وہ اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کتنے زلیل ہو چوری کے اوپر لگے ہوئے ہو تو یہ بات دل میں آنا تھا میرے سیٹ چلو کے ناک سے خون کے سارے پوٹ پڑے ہاں تو اب وہ جناب آتے ہیں رومال کو وہ جو ہے ایک نشرے میں دوسرے میں میں نے ان سے کہا توبہ کر لو توبہ یہ ایسے نہیں ہے اس کو کسی ضرب نے دے مارا اب یہ تیرے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بند کرنے سے بند نہیں ہوگا بند کرنے سے بند نہیں ہوگا سوگا کر لو پھر دیکھو گے ایسے چھوٹے بچوں کو دیکھو گے مردوں پر اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرو گے اس نے کہا توبہ میری تو اس نے کہا توبہ میری میں نے اس کو کہیں کیا تو ناک بند ہوگی خون کیوں آئے وہ تو ہم نے ان کو ضرب لگائی تھی پھر کہتا ہے کہ جو گاڑی چلی وہاں سے پھر چونکہ آگے بڑی اس کا اللہ ہماری حفاظت فرما دے تو پھر اس کی نظر گئی میں اپنی نظر کو بچانے لگا اس کی طرف تاکہ کہ میری گردن مڑی اس کی طرف وہ گور گور کے دیکھ رہا تھا پھر میرے دن میں سو نے سوگا نہیں کیا تھا تو پھر اس کے نظم سے خون بہنے لگا توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی ویسے کتنی برے آدمی ہو اب یہ آدمی یہ آدمی یہ ہے اصل معاشرے میں یہ معاشرے کو نور دیتا ہے رات میں حضرت سید مفتی مختار الدین صاحب صاحب کا ایک مضمون پڑ رہا تھا اب حضرات کو سنانے کے لیے کہ آپ حضرت میں کیا سناؤں تو اس رسالے میں ایک آپ حضرات کے میرے ایک شہر ہیں ابن آیاز رحمت اللہ علیہ ہے نا جی وہ کیسے انہوں نے لکھا تھا کہ وہ کیسے اللہ کے راستے میں آئے وہ کیسے اللہ والے بنے کہہ رہا وہ لکھتا ہے کہ فکر و آخرت کا یہ رسالہ بھی میرے ساتھ ہے اس میں لکھا ہے کہ فضیل رحمت اللہ علیہ نے کسی اللہ والے کسی اللہ والے کے گھر کو وہ سن مارا درواز وہ دیوار وہ کیا کہتے ہیں اسے نقد لگانا وہ نقد لگائی جب وہ اندر گیا وہ اللہ والا تھا اور تحجد کے اندر قرآن کریم کی آج وہ تحجد میں نہیں ویسے قرآن کریم کی تلاوت میں مضبوط عالمیہ الدین عام ہوں انتخا قروب ہوں ذکر اللہ یہ آیت پڑھ رہے تھے ابن آیاز رحمتلے کے کانوں میں یہ آواز آئی ابھی تک میرے بندوں پر وہ لازم نہیں آئے کہ ان کی دل اللہ کے در سے نرم ہو جائیں اللہ کا اللہ کا خوف ان کی دلوں میں آ جائے ابھی وہ لازم نہیں آئے کہتے بس اللہ مجھ سے مخاطب ہے کون پڑھ رہا تھا وہ دل وہ دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ قرآن کے انوار سے اپنی زندگی کو مزین کر چکا تھا اب وہ وہ, وہ قرآن کی تلاوت ایک انسان کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ جنور ملا سنت کی الحمد للہ آپ ڈاکٹر ہیں عام لوگ نہیں ہیں آپ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ پروفیسر صاحبان ہیں یا آپ معلمین ہیں میرے دوستوں بزرگوں یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ یہ, یہ سلوک کا راستہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جنت ملے گی اس سے جنت نہیں ملتی اس سے جنت نہیں ملتی یاد رکھو یہ ایک ذمہ داری ہے اور میری اس بات کی تعریف میرے مفتی صاحب کریں گے اس لیے کہ میں تو عام آدمی ہوں کیا ہوئی امت مسلمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام السلام کے اس جملے سے اپنی بات شروع کر دوں پھر میں نے کہا نا یہ تو تو اپنے بڑوں کو بتا رہا ہے میں بڑوں کو نہیں بتا رہا لیکن ضمن میں نے آپ لوگوں کو چونکہ آپ بڑے لوگ ہیں آپ ذمہ دار لوگ ہیں اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جس حاصل میں آپ رہ رہے ہیں جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کمرے میں آپ نہیں آپ کب خود رہ رہا ہے یہی سالک جس کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہ سالک کہتا ہے میں تھرڈ ایئر میں تھا تو تحجد کا وقت ہے وہ کہتا ہے پورے ہاسٹل میں پینتالیس بندے ہوا کرتے تھے پینتالیس بندوں میں بمشکل ہر رات دس بارہ آدمی مجھ سے رہ جاتے نہیں تو جب تک میں ہاسٹل میں رہا سارے ہاسٹل چلو وہ تاجر گزار رہے ہاں یہ تحریر کا والا تھا کہتا ہے ایک رات میں نے اپنے ساتھی کو جگانا چاہا تو وہ نہ جاگ سکے اب میں اس کے لیے رو رہا ہوں اللہ میری ساتھی کو بھی تو دے دو نا اللہ اس ساتھی کو بھی تو اتنے میں وہ ساتھی اٹھا مجھے کہا دے دو دے دو دے دو تو میں نے چونکہ وہ کہتا ہے میں تو اپنی دعا میں مصروف تھا کیا دوں دودھ دے دو نا ابھی آپ نے جو مجھے خواب سے جگایا اچھا اچھا ٹھیک ہے یار کر لو دودھ ایسے پیتے ہو کھلی تو کر لو یار بھائی دودھ پیتے ہو کہ گپ ہے کھلی تو کر لو اب وہ کہتا ہے جب باہر گئے نا کلی کرنے تو میں گئے پیچھے سے بھائی جان کلی کرتے ہو تو الو بنا لو تاجد کا وقت ہے اچھا کا وقت ہے ہاں ہاں ادھر اللہ کے نام چکا یہ طالب ہے یہ حاصل کو کنٹرول کیے ہوئے ہے کون سا طالب وہ طالب جس نے اپنے مرشد کو واقع اپنے مرشد مانا ہے اور ان کی عظمتوں کو واقع اپنے اوپر لاگو کیا ہے یہ مرشد اب یہ مرشد ہے یہ حاصل کا سبحان اللہ اب تو اب تو چشتی لوگ ہیں چشتی تو اہل بیس ہوتے ہیں چشت اہل بیس وہ جنت جدھر میں ہوتا ہے وہ جنت ہی ہوا کرتا ہے ہاں کہتا ہے کہ میں ان کو وضو بنا گیا اب آیا دو رکعت نفل پڑھ لی چار رکعت نفل پڑھ لی یار اب تو دودھ کے لاؤ تو میں ان سے کہا اللہ کے بندے تو دودھ پی چکا تو دودھ پی چکا یہی دودھ ہے جو آپ تعریف پڑ گئے اچھا خواہ میں نے یہی دیکھا ہاں تم نے یہی دیکھا میرے دوست بزرگ ایک سالک ہے ایک کتنا کچھ کر گیا یہ ایک سالک ہے یہ کہتا ہے مجھے میرے مسلم کے پاس تل کے علاقے سے تل کے علاقے سے ایک اور میرے مسلم سے فرمانے لگے کہ حضرت وہاں پر ایک عامل ہے وہاں پر ایک عامل ہے مجھے تنگ کرتا ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں جیسے پہ پیچھے سے مٹکا آ جاتا ہے پیچھے سے مٹکا آ جاتا ہے تو وہ پانی سے بھرا ہوا بھوک بھوک بک بھوک مجھ پہ اب میں جب دیکھتا ہوں تو مٹکا آٹومیٹکلی پیچھے چلا جاتا ہے ریموٹ کنٹرول کہتے ہیں نا اسے واپس چلا جاتا ہے میں بڑا پریشان ہوں تو وہ سال کہتا ہے مجھے میرے مرشد میں کہا جاؤ اس کو سمجھا دو تو کہتا ہے میں اپنے ساتھ اپنے ساتھ اسلحہ لے کے چل روانہ ہو گیا تاکہ اس عامل کو سمجھا دوں اسلحہ کیا ہے اصلہ یہی ہے اپنے مشرق کی طرف توجہ رہنا اور ذکر و افکار میں اپنے کو لگا کے رکھنا تو کہتا ہے پورے راستے میں یا اللہ کیا بنے گا یا لا کیا بنے گا اس لیے کہ آخر وہ بھی تو ہے نا طاقت تو تجھ کو نام ہے پر ہم بھی تم سے کم نہیں ہاں طاقت تو تجھ کو نام ہے پر ہم بھی تم سے کم نہیں یہ فیصلہ دو ٹوک ہے یا ہم نہیں یا تم نہیں سالے کھوکری گپ ہے اللہ والے ہو ہاں کس کی ہو کوئی گپ ہے بس وہ وہ کہتا نا کہ شیر کے بچے کو شیر کے بچے کو وہ گڑھیا نے پکڑا اور اپنے ریوڑ کے ساتھ جا کے ملا دیا اب وہ جناب چاہ رہا ہے گاس کا رہا ہے شیر نے دیکھا ارے ابھی میں ایک آدمی کو پہلے بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کے محفل میں دیکھا پھر میں اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے آپ آمین کو کہیں اللہ میری حفاظت فرما دے آمین تو کہو آپ لوگوں کی کیا کم ہو جائے گی اللہ پاک مجھے ہدایت دے دیں گے اللہ آپ لوگوں کی بھی عطا کر حفاظ فرما دے ایک تعلق ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے بڑا یعنی میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں ارے اللہ کے بندے ابھی تک ابھی تک تو جو ہے وہ ٹھہرا ہے ابھی تک تو ٹھہرا ہے مانگ جب تو نکال رہا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کیسی تھی کس کی ہو اور تیرے بال وہ ابھی تک پرائن کی ہے کی ہے یہ سوچنے سے آدمی تبدیل ہوتا ہے سوچو گے نہیں ایسے مردوں ان کی طرح زندگی بسر کرو گے مردے کیا ہوتے ہیں وہ تو اپنے سر کو زبا کرو گے کاٹو گے اپنے فیصلات کو زبا کرو گے پھر چینج آئے گی پھر چینجنگ آئے گی معافی کو پھر چینج ملے گی اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے آپ حضرات کو بھی خیر کہتے ہیں میں ریس ہو کے گیا وہاں پر جا کے پتا چلا وہ عامر حج پر گیا ہے میں نے کہا الحمد للہ حج کے ساتھ انسان تبدیل ہو جاتا ہے حج کے ساتھ انسان تبدیل ہو جاتا ہے لیکن کون سے حج کون سے حج کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب آئے تھے ہمارے یہاں وہاں پر فانس میں تو گلے ماہ میں وہ بیان فرما رہے تھے بڑا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا تھا آپ کو سنا دوں سنا دوں تو جو مراقب ہیں وہ اپنے مراقبے کو چھوڑ دیں مراقبہ تو بعد میں ہوگا آنکھیں جو آپ کے ساتھ جو مراقب بیٹھے ہیں نا ان کا ذرا ان کے ان کے بدن کو دستک دو کہ مراقبہ کا وقت نہیں ہے تو ہمارے محترم برکت مہاراج یا جو ایمان میں آئے تھے وہ اپنے بیان میں فرما گئے کہ حج کرنے سے کیا ہوتا ہے حج کرنے کے ساتھ آپ کے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے آپ کے پچھلے گنامات ہو جائیں گے لیکن جس تیرے دل کے ساتھ تو گیا ہے وہ تیرا دل تیرا تیرا ہی رہے گا وہ تیرا دل تیرا چڑا ہی رہے گا وہ حریف دل تیرا حریف ہی رہے گا وہ ظلم تیرا ظلم ہی رہے گا وہ خرابی دل تیرا خرابی رہے گا وہ بچکار دل تیرا بچکار ہی رہے گا اور وہ سودی دل تیرا سودی ہی رہے گا وہ زانی اور وہ خرابی وہ کبابی جو امراض پاکستان سے لے کر سور لے گیا ہے وہ سارے کے سارے امراض اب تک یہ دل تو جو تجھ سے سرا گیا میدان عرفات میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ پچھلے جتنے بھی جرمے ہیں وہ اللہ معاف کرا دے گا نو دل حضرت کی برکت سے ایران کی برکت سے اس مقام عرفات کی برکت سے لیکن تیرا دل چونکہ تیرا ہے مکان عرفات میں نو دل حضرت کے دن میں اللہ نے یہ تاثیر نہیں رکھی کہ تیرے دل کو ٹھیک کر دے تیرا دل تو اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہوگا تیرا دل وہ تو ذکر سے ٹھیک ہوگا اور ذکر آپ ذکر سے نہیں زبان زبان سے کہہ دیجیے اللہ اللہ کیا ہاتھ ہے دلوں لگایا ہے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم نے جو رات فرما رہے تھے نا سالک نے پوچھا کہ جی سوال تو میں بھول گیا کہ جی میں کیسے ٹھیک ہوں گا یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کیسے ٹھیک ہوں گا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ وہ تو آپ اپنے مرض کو لکھ کر ہاں روانہ کرو گے پوچھ کے پوچھ کے اپنی اسلام خود کرتے ہیں اسلام اور اسلام ہوتی نہیں ہم اپنی اسلام خود کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں مریض جب ڈاکٹر سے اپنے کو چھپائے گا تو کیا کرے گا وہ اس کی مرض بڑھتی جائے گی جب تک چائے اپنے ایک ایک مرض کو اپنے مقصد کے سامنے یوں روز روشن کی طرح ایا نہیں کرے گا تب تک وہ اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی تو میرے دوست بزرگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لکل نے ان سکارا ہر ایک چیز کے لیے ایک فیصل ہوا کرتی ہے وہ شکار سرپرو بھی ذکر اللہ اور دلوں کی صفائی وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور ذکر اور ذکر بلا فکر کسوں کی کل وزیر سامان رحمت کا فرمان ہے اور ذکر بلا فکر کسوں کی کل بغیر دھیان کے ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کتا بونگتا ہے تو ادھر یہ کتا وہ کتا بونگتے رہو بونگتے رہو بونگتے رہو وزی وردوں چنوں سے اگر حاصل خدا ہوتا وزیسوں وردوں چنوں سے اگر حاصل خدا ہوتا انگوشتوں سے حمل ہوتا تو کب روا ہوتا ہاں ایک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیٹھ ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے تقادم کو پورا نہیں کرتے میں بغیر شادی کی ہوں بچہ آ جائے گا جواب دو اور میں شادی شدہ ہوں میں اپنی بیوی سے ملتا نہیں شادی ہوں شادی کر چکا ہوں دینی سے ملتا نہیں بیٹا جائے گا تو بس دونوں برابر ہیں یہ سالک یہ غیر سالخ لیکن یہ سالک غیر سالق سے پہلے درجے کا بے وقوق ہے جو اپنے مرشد کو لکھتا نہیں جو اپنے مرشد کی بات کو مانتا نہیں یہ یہ ایسا ہی رہے گا بلکہ ایسا نہیں رہے گا اللہ اکبر اللہ مجھے معاف کرنا یہ ایسا نہیں رہے گا یہ اپنے مقصد کے پیس کو سارے لگا کے رکھے گا جس ہاتھی میں رہ رہا ہے جس گھر میں رہ رہا ہے جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں کے لوگ ان کے مقصد سے نفرت کریں گے اس لیے اس کا علاج ہوگا نہیں یہ مریض ہے اور اس کے بدن سے بدبو آئے اور بدبو دس لوگ نفرت کرتے ہیں اس لیے ہمارے علماء دیوبند کے پاس ایک استاد کے پاس شاگرد گئے حضرت سزوا لینے ملنے غالباً عید کے دن یا ویسے تو مجھ سے ان کے استاد صاحب جب ان سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ مجھے گالیاں نہ دیا کریں آپ مجھے گالیاں نہ دیا کریں تو وہ ساتھ حیران ہو گئے کہ کس وقت نے ہماری غلط رپورٹ درج کر دی ہے حضرت ہم گالی دینا تو حضرت کہ ہاں بیٹے آپ جائیں اللہ حافظ لیکن آپ مجھے گالی نہ دیا کریں تو آخر انہوں نے اپنے استاد کو مجبور کیا حضرت تفصیل سے ذرا بتا دو تو انہوں نے فرمایا دیکھی جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وہاں پر لوگوں سے تعلقات وہاں پر لوگوں سے تعلقات اگر آپ کی درست رہیں گے تو وہ کہیں گے ان کی استاد بڑے کام ہیں واقعی ان کی استاد بڑے کام ہیں اگر آپ ٹھہرے رہے تو وہ گاڑی مجھے دیں گے تو میرے دوست بزرگوں اگر ہم سلوک والے اپنے مرشد کی باتوں کو مانیں گے یہی سارے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں بنا یہ کہتا ہے میرے ہم ایک حویلی میں رہتے ہیں اور میرے ماموں نے مجھ سستے دیے تھے یہ دروازے کتابوں کے لیے میں نے کھڑکی وہ کیا کہتے ہیں اسے الماری میں نے بنائی تھی تو اب مہمان آ گئے اب میں جلدی جلدی ہوں دکان سے یہ اٹھانے آیا ہوں وہ کیک وغیرہ بسکٹ وغیرہ مہمانوں کو تو ماموں آواز اے آ جاؤ ادھر ماموں آتا ہوں ادھر آ جاؤ آتا ہوں کیونکہ مجھے جلدی ہے جوان کا تو کہتے کہ مجھے ماموں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ وہ میرے پیسے کب دو گے تو میں نے کہا یہ ابھی آتا ہوں تو غصہ جوانوں کو غصہ نہ لگ جائے پھر جوانی کیا ہے ہے نا جی جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جوان نہیں ہوا کرتا ہاں خالد جوان نہیں ہوا کرتا جسے وہ شعر تو میں بھول چکا ہوں لیکن ایک جملہ یا کچھ یعنی کے الفاظ ہیں جسے پیش میں یاد خدا نہ رہا اور جسے ایش میں خوفی خدا نہ رہا جسے پیش میں خوف خدا نہ رہے اور جسے ایش میں یاد آنا رہے یہ مرد نہیں ہے یہ مرد فالک مر ہی ہوا کرتے ہیں یہ فالک نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا دکان سے یوں ہی واپس آئے تو جو پیسے باقی تھے نا تو میں نے یوں پہن دیے ماموں کے سامنے یوں میں نے پہن دیے غلط استعمال ہوا اب غلط استعمال ہوگا تو غلط استعمال ہونے سے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے کرنے ویسے کرنے ہاں گندم گندم بھی رویا جاؤ بھجواؤ غلط چلو گے غلط اثرات مرتب ہوں گے ٹھیک چلو گے ٹھیک اثرات مرتب ہوں گے ٹھیک رہو گے آسلوں میں آسر ٹھیک ہو جائے گا غلط رہو گے آسر بگڑ جائے گا کہتا ہے چند دن پہلے میرے ماموں کو گئی تھی میں نے اپنے مرشد سے مل کے لیے تعویذ اٹھائی تھی میرے مرشد نے تعویذ دی میں نے اپنے ماموں کو ٹوپے میں سلا کے ان کے سر پہ رکھ دیا اب یہ سالک غصہ ہوا غلط استعمال ہوا اس کے اثرات غلط ہو گئے کہتے ماما نے کہا لے لو لے لو بیٹھے لے لو میں نے کہا نہیں رک جاؤ میں نہیں رکا اچھا ایک نظر دیکھ لو ماموں نے کہا ایک نظر دیکھ لو یوں جو میں نے ماموں کی طرف دیکھا تو ماموں نے اپنی ٹیوب کی سے اٹھائی یوں کی جانے کہیں یہ لو اپنی تعلیم یہ لو اپنی تعلیم اب وہ سالک تھا کہتے میں فوری سوچنے پڑ گیا تعلیف کی تو خیر ہے معاملہ کہیں اور جا کے بگڑ گیا اب میں سالک ہوں میں زہر میں اپنی مسجد میں ہزار اعمال سے تعلیم کرتا ہوں جیسے ہمارے حضرت دامد برکت مراد بتا رہے تھے نا کہ ایک ہے فائد سامہ اصلی اور ایک ہے فائد سامہ فرو تو جو تبھی سن لو جو تبلیغی میرے مصر فرمایا کرتے تھے حاجی محمد حسین صاحب نٹربند رحمۃ اللہ علیہ ایک سو بیس سال کے انہوں نے دنیا سے رخصت ہو گئے حج کے آئے ابھی پچھلے سال حج کے آئے اور رات رہے صبح دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان پڑھ تھے حسد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رہے تھے حسد علی صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں رہے تھے رہے تھے کتنے سال رہے تھے ان پڑھ بالکل ان پڑھ رہے تھے خدمت میں رہے تھے بائیس سال پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے نسل نے خلافت دی تھی حضرت عبداللہ بیر صاحب رحمت کو تو حضرت محمد حسین صاحب رحمت پلے فرمایا کرتے تھے پھر میں اپنے پیر بھائی سے حضرت عبداللہ بیر صاحب رحمت اللہ سے بیٹھ ہو تو بیت میں نے کر لی رات مجھے ایک ہمارے پنیلے کے بزرگ سنا رہے تھے کہ میں حضرت مولانا محمد دفت صاحب رحمت اللہ سے تھا پھر دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر دو مہینے استخارہ کرتا رہا گپ نہیں ہے ہاں جو لوگ پا گئے وہ کر چکے ہیں وہ میں نے کچھ آ چکے ہیں فرماتے ہیں دو مہینے مسلسل میں نے استخارہ کیا پھر ایک مرتبہ مجھے مولانا احسان صاحب نظر آئے پھر میں نے وہ بات واضح نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ میں استخارا کرتا رہا کرتا رہا پھر مجھے اللہ پاک نے حضرات صاحب دامد برکات لیا کی زیارت کرا دی خواب میں میں نے کہا ہاں اچھا ہوا میرے مجھ سے جو کچھ مجھے بتا گئے اسی سلسلے کا وہی شہر مجھے ڈاکٹر سے بطریقے احسن آسانی سے مل جائے گا تو فرما رہے تھے کہ میں دوبارہ گئے ڈاکٹر سے تجدید بیان کر لی اب الحمدللہ وہ بن رہا ہے بن رہا ہے میری باتیں ذرا عجیب ہوا کرتی ہیں آپ وہ نہ ہو پریشان نہ ہو آخر جملہ میں اب آپ سے آپ یاد کرتا ہوں یہ آپ ذہن نشین کر لیں میں بننے کی چیز ہوں ہی نہیں شیطان آپ کو دھوکہ دے گا یار میں نہیں بن سکتا آپ پہلے سے یہ طے کر لیں میں بن ہی نہیں سکتا میں اتنا گر گیا ہوں اتنا گر گیا ہوں اپنے اتنا زیادہ کر چکا ہوں میں بن نہیں سکتا میری خلاف کیا دلچسپ میں ہے کہ افاد یہ افاد ہیں سلوک کے اور میں ان کا کتا ہوں افاوے کا کی طرح افادیک کاف کی طرح اس کی کشمیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے حسکرام پیر صاحب ہم سے فرماتے ہیں افلت سموس سلاؤ و سمسنا سنا سمو سموس روی نوسم سنا ابدن آلہ فرقی رولا لا تغربو یہ سالک لوگ ان کی سنو سبحان اللہ کہتے ہیں سارے لوگوں کے سارے لوگوں کے سورج شروع ہو چکے اور ہمارا سورج ہماری سورج افلک سمو سبین و سنا ابدن الا فلو الا لا تغربو یہ تو ہمیں ہمیشہ سکیلے دیش کے آسمان پہ گرفا رہے گا انام انامد لا یخاف خوف رحبت زمانے والا یا راما یا میں ان لوگوں میں ہوں میرے ساتھ بیٹھنے والے ان کو نہ زمانہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ زمانے میں رہنے والے تو شیطان کبھی بھی سارے کو نہیں مرغلا سکتا آپ جیت چکے آپ جیت چکے آپ جیت چکے لا رستہ دینے سے ہوں لیکن اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں میں تو آپ کے اندر ایک ذمہ داری دیکھ رہا ہوں وہ ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داری یہ ہے جیسے ہمارے علماء کے فرماتے ہیں برقریف پاک ہند میں دو تھے ایک کو تعلیمی کتاب حوالے ہو گئی دوسرے کو دنیاوی امور حوالے ہو گئے گورن میں گھر میں کس صاحب رحمت اللہ اور ان کے صاحب نے قرآن کریم کا نور لیا کہ جو ہند شریر رہنے والے ہیں ان پر انگریز گہوں کا نسارا عقیدے کے لحاظ سے امار کے لحاظ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے امار اور عقائد دیے نہ جائیں اور سفید احمد خان نے علم دنیا میں علوم وہ نہیں لیے وہ نہ کہا اور یہ کامیاب رہے اس لیے کہ جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی کرپشن کرنے والے ہیں جو خود وہ جو خود وہ بسرا چکے اخبار ہیں اور ان کے ان کی کرپشن والوں کی رپورٹیں وہ درد ہیں وہ سارے کے سارے کالج سے آئے یونیورسٹیوں سے آئے لیکن جو یونیورسٹیوں میں رہے اور سلوک کی مد میں رہے وہ متصل رہے اللہ پاک نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے میرے دوست بزرگوں میں کر رہا ہوں آپ لوگ یاد رکھیں آخری بات یہ جو میں آپ لوگوں کو اتنے مشکل میں راہر بتا چکا اس سے میرا ایک مقصود ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کن سے پوچھیں گے اور ہمارے کرام سے پوچھیں گے آپ کو اپنا فائدہ کرام ہمارے جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہ تیرہ مدارس کی سرپرستی کرا رہے ہیں کوئی گپ نہیں ہے تیرہ مدارس کی سرپرستی کرنے والوں سے پوچھو کیا دلو دان پہ کیا گزرتی ہے ان کو کھلانا ان کو پلانا ان کے احوال ان کی دوائیاں ان کی بجلی کے بل ان کی کتابوں یہ لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے مسائل کی طرف سے اپنے فضے کی طرف سے قرآن احادیث فکر یہ ملی ہے تو میں اپنی زندگی میں یہ کنورٹ کر دوں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے ایسے ہی سلوک والوں کو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب دامد برکات مولا لیا جو اپنے آپ کو اتنی مشقتوں میں ڈال چکے ہیں کیوں وجہ کیا اسے احساس ہے کہ مجھ سے میرے مقصد پوچھیں گے میرے مقصد سے ان کا اپنا مقصد پوچھے گا یہ حتا پا کر اس طرح سفران سے جو پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا تو کرام کو حوالے کریں گے جو اللہ آپ عطا کر گئے میں ان کو دے گا سارے گرام سے پوچھا جائے گا کیا کیا اس زمانت کو وہ تعلیم کو سامنے لائیں گے تعلیم سے پوچھا جائے گا کیا کیا تو سب تعلیم کو اللہ حاضر کیا ہمارے مسجد سے پوچھا جائے گا ڈاکٹر سیدا محمد صاحب دام البرکت عمل آج سے پوچھا جائے گا وہ جو مولانا صاحب فرمانی رحمت اللہ علیہ ان کا جو نور تھا ان کا جو فیس تھا وہ کیا کر گئے تو یہ ہمیں لا کر کھڑا کریں گے یہ لو جی ان کو میں نے دیا یہ لو آگے ڈاکٹر کو سنبھالنا میں نے مفتی حضرت ڈاکٹر صاحب سے پچھلے اجتماع میں سر نے پوچھا حضرت کیا بنے گا اس یونیورسٹی کا کیا بنے گا اس یونیورسٹی کا تو یہ جو میں آپ لوگوں کو یہ جنجوڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ آپ آپ ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں کس دور میں چل رہے ہو یہ سلوک یہ لو یہ تو محنت تو مشقت کی چیز ہے یہ تو مشقت کرنے والے سنبھال سکیں گے تو ذمہ داری ہے کل نہ پرسوں ہمارے ملک سے منا رہے آسان اللہ تبارک کا وسالا حضرت پر اور جتنے بھی دنیا بھر کے سیوخ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں ان کی مجاہدات میں اور ان کے تمام تر فری ذات پر اللہ پاک محفوظ فرمائے ترقی دے دے اور ہمیں قدر جانے کی توفیق دے حاجی محمد شیخ صاحب رام کے فرماتے تھے میں تجیے بحث کی اور میں چالیس سال رہا عبداللہ بیری صاحب کے پاس چالیس سال کیسے رہا فرمایا بارہ مین حضر صاحب رحمت کا گھر سجاباد سے دور کا صبح سویرے جاتا سائیکل پہ بٹھا کے حزرین صاحب رحمت کو سجاباد کے مدرسے میں لاتا وہ درد دیتے اور پھر بارہ بجے جب فارغ ہوتے تو سردی گرمی میں بارش ہو باران میں میں اپنی مرشد کو سائیکل پہ بٹھاتا بارہ میل پھر وہاں لے جاتا پھر حض نے مجھے خلافت دی اب جب خلافت دینے لگے تو میں نے انکار کیا میں نے انکار کیا جب انکار کیا کہ حضرت آپ میرے مرشد کو جانتے ہیں حض صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کتنے بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے بائیس سال اپنے پاس رکھا مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو میری باتوں سے شیطان آپ کو کہیں اور نہ لے چلے مایوس نہ ہو میرے مشرق فرمایا کرتے تھے الگ کو غریب کرامت فرماوے میری ہر دعا پر ہمیں ان کا ہو اس لیے کہ کی قبولیت ہوتی ہے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نجات دے دیں تو فرماتے تھے کہ بائیس سال میں میرا رسی سب جاری ہو گیا بائیس سال میں گپ نہیں ہے ہاں اور میرے مفت خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاغیر سلسلے کے میرے مفت ہیں حضر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسن اور افغان صاحب رحمۃ اللہ کے مجاز سے وہ فرماتے تھے سفی اللہ آگا دل جاری ہو جائے یہ بھی تو بتا دو نا آپ بھی کہیں گے آپ بھی محسوس کریں گے کہ میرا دل جاری ہے الحمد للہ جاری رکھے لیکن دل جاری ہو جائے ہاں فرق ہوتا ہے میں مال والا آپ والے میں ڈاکٹر آپ ڈاکٹر میں پروفیسر آپ پروفیسر تنخواہوں میں فرق ہوتا نہیں ہوتا ہاں تیرے بھی دل جاری اور اس کے بھی دل جاری لیکن فرمایا کرتے تھے حضریفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدھا دل جاری ہو جائے آدھا رسی کی جاری ہو جائے تو دس اس طرح سے لے کر ہر محلہ تک یہ سارے کا سارے اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے آدھا دل جاری ہو جائے ہاں اور جب سر جارے ہو گیا تو اس کا اس کی پرواز آگے ہے تو ہم تو دل پر محنت نہیں کر رہے اس کے اندر ہے کیا فرمایا کرتے تھے لطیفہ قلب سے زیادہ قوت ڈبل قوت وہ لطیفہ روح میں ہے لطیفہ روح سے ڈبل قوت لطیفہ سر میں ہے لطیفہ سر سے ڈبل قوت لطیفہ افسر میں ہے اور اس سے ڈبل لطیف خفی میں ہے اس سے ڈبل افسا میں اس سے ڈبل نقص میں اس سے ڈبل وہ سلطان الفکار میں تو جب آدمی اتنا آتا ہے ہمارے حضرت عبد الغفور سواد صاحب رحمت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مجھ سے میں ایک سنگاری دی ایک سنگاری پھر سنگاری کو میں پھونکتا رہا پھونکتا رہا یہاں تک کہ ان کے انوار میرے کندھوں سے اوپر بڑھے پھر میں پھونکتا رہا یہاں تک کہ مشرق مغرب شمال جنوبن جنوب اس میں کیا گیا ان کا نور پہل گیا ان کا نور پہل گیا فرمایا میرے مشرق نے مجھے ایک سنگاری تھی تو کیا تھی میرے مشرق نے فرمایا عبد الغفور کہو لا الہ الا اللہ بس مس کیا رہتا ہے وہ تو یہ اشارہ اشارہ دے دے دیے لوگ تو میں اپنی ساری باتوں کو انشاءاللہ چند منٹوں میں سمیٹ رہا ہوں جتنے بھی میں نے وہ لڑیاں لگے اللہ مجھے معاف کر دے تو حضرت وہ سالک وہ سالک وہ کہتا میں چل گیا وہ وہ حد پر گیا حد کی واپس آیا لیکن وہ سالک نہیں رہا تھا وہاں ملتا وہ کامل نہیں وہاں ملتا تو اسی مردہ جن کے ساتھ واپس آیا تو ہمارے میں نے بابا جی سب رام کے پاس سب سے پھر وہی کہ چندر تو اتنا ہی بدلا اتنا ہی بدلا تو وہ کہتا ہے سالک جس کی یہ سارے داستان میں سنا رہا ہوں وہ سال کہتا ہے مجھے میرے نے کہا نا ارے میں لڑوں گا اس برائے تو میں لڑوں گا ان بدبختوں کے ساتھ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کے ساتھ اب تو لڑ تو کہتا ہے میں لڑنے لگا میں طاقت کچھ نار ہے پر ہم بھی تم سے کم نہیں یہ فیصلہ دو چوک ہے یا ہم نہیں یا تم نہیں کہتا ہے میں بھی خان میں لڑنے لگا میں ہاں اگر دنیا دار ایسے میزائل وہ ایجاد کر سکتا ہے جو یہاں سے بٹن دبائے اور جو نشانہ بتائے وہاں پر جا کے لگے خالد کے اندر بھی یہ نور ہے ہاں کہتا ہے میں دفاع میں اپنا وہ کورس کرتا رہا اور اس کو ایک گھنٹہ میں نے دے دیا ایک گھنٹہ چھ دنوں کے اندر اندر میں اس کو میں نے دیکھا تھا کہ رنگ روپ سے بھی نہ واقف کے بس میں اللہ کا نام لیتا رہا اور اس کو اپنے توجہ میں رکھا ایک پندرہ دن کے اندر وہ آدمی خود آیا جس نے کہا تھا کہ پورے دنیا کی سنو پوری دنیا کی سنو میں ایک مٹھی میں بند کر دوں تو اس سے اردو تلوا دوں اس کو اپنے اپنے اس سالن پر ناچتا ان کا واسطہ سالن کو نہیں پڑھاتے تو ابھی چھوٹا بچہ ان سے لڑ رہا تھا ان کے مچھلی نے ایک بچے کو حوالے کیا کہتا ہے وہ عالم کہتا ہے میرے پاس آیا دو لا کر بیس ہزار روپے لے کر کہ مہربانی کرو ایک چھوٹا سا نہیں اسلام اور بچہ ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور وہ جو ہی میری آنکھ لگ جاتی ہے آ جاتا ہے میرا سلوار کھول دیتا ہے اور میرے گنج میں وہ لاٹھی دیتا جاتا ہے نہ صبح کی میری نیند نہ رات کو میری نیند یہ لو مہربانی کرو اس سے تو میری جان بخشی کرو سالک کا پورے سر کے علاقے سے صاف کر دیا پورے علاقے کو پتہ کتنا کتنا محسوس آدمی تھا غیر کا بالکل غیر تھا اللہ ہماری حفاظت فرمائی میرے بزرگوں صاحب سترہ کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اللہ اکبر جنت میں سب سے اعلیٰ مقام رضا الہی تو فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ڈگری چاہیے وہ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس سے بڑا کہے بڑا ہوا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں خود اپنے آپ سے اشار فرما دے کہ یہ بڑا ہے بھائی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد سب سے بڑا سنات کو سیکھنے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو حوالے کرتے ہو اور خود نا نہیں سیکھ سکتا ہم کیسے کروں پوچھتے ہو زکات کتنا دوں کس کو دوں پوچھتے ہو بغیر کے بغیر نہیں آتا تو جو سارے کے سارے اعمال کیونکہ ان کو تو کے بغیر آپ کر نہیں سکتے وہ اللہ اکبر اللہ کا نام وہ سب سے بڑا ہوا عمل ہے بغیر سیکھے کر لو گے بغیر سیکھے کرو گے تو بھائی جی گفتہ رام اللہ والی بات ہوگی اور ذکر بلا فکر کسل کی کر اس لیے ہم وہی سالوں سے فرماتے ہیں اللہ کے اسلام کو اللہ والوں سے سیکھنا پڑتا ہے مشرق کے پاس جاؤ کب جاؤ کیسے جاؤ تین چاروں کے ساتھ جاؤ حضرت ان صاحب کا فرماتے ہیں تین تاروں کے ساتھ جاؤ عقیدت کی تار ہو جتنے بھی سہیوگ ہیں دنیا بھر میں کاجری ہیں کشتی ہیں ہیں ہیں جتنے بھی سہیوگ سب میرے آنکھوں کے سارے لیکن میرے لیے میرا اپنا خیر سب سے زیادہ انصاف یہ ہے عقیدت ہاں یہ وہ وہ کہتے ہیں نا وہ وہ, وہ کیا کہتے ہیں عمر کی دن کی طرح نہ رہو کبھی ادھر ہوائی تو ادھر دم آیا ادھر آئے مسجد دلتے تو ادھر گئی اس مرشد کی بات سنی تقریر سنی ادھر باغے ادھر باغے نہ عقیدت ہو اپنا مرشد میرے لیے سب بہتر لیکن میرے لیے سب سے زیادہ انتا میرا اپنا شہر اور دوسری طرف محبت محبت کتنی حسین بکریا صاحب رحمت نے کے بارے میں وہ بتایا گیا حضرت الرفی مکی صاحب دام مرالیہ نے کہ ایک نے کہا ایک مریض نے لکھا جی میں تبریز میں گیا تھا تبلیغ کی وجہ سے وہ اعمال وہ جو آپ نے ذمے لگائے لگے تھے ذکر افطار وہ چوٹ گئے میں نے کہا اچھا مبارک ہو مبارک ہو تبریز کام اتنا بھاری ہو گیا تھا اس پر اتنا اہم ہو گیا تھا پھر تو آپ لوگوں نے اتنے دنوں میں کتنے دن آپ سے نہ رہا یہ بھی سنو کتنے دنوں سے نہ رہا سالک جب ذکر چھوڑتا ہے تو کیا ہو جاتا کچھ نہیں ہو جاتا عجیب ہو آپ کا پیشنٹ ایک دو گونی ایک ٹائم کی وہ چھوڑ دے تو ان کو ہو جاتا ہے اور دن کے پیچھے فیصان لگا ہوا ہے وہ ذکر چھوڑ تو کچھ بھی نہیں ہوگا مردہ چھوڑ دے کچھ بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں میں نے کہا کہ کتنے کے جی- جب تک چلے نیا ذکر چھوٹا رہا اچھا چالیس دن آپ نے روٹی نہیں کھائی صاحب ہم پوچھتے ہیں روٹی نہیں کاٹ کر کیجیے روٹی تو کاٹے رہے اچھا وہ خان ہے اور بیت الخلا میں نہیں گئے میں نہیں گئے جی وہ تو جانا پڑتا ہے اچھا جو تیری جسمانی ضرورتیں تھی ان کے لیے تو تبلیغ حائل نہ رہا رکاوٹ نہ بنی اور جو میری روحانی ہو جاتی میری روحانی ضرورت تھی اس کے لیے تبلیغ آڑے بن گیا کیا مرتے اگر دس پندرہ منٹ آپ کم سوتے اب لیٹ سوتے کیا مرتے ذکر ہمارا تو ہے اس کا بس پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو عقیدت کی تار ہو محبت کی تار ہو اور اطاعت کی تار ہو ان تین تاروں کے ساتھ جو سارے اپنے دل کے ساتھ یہ تین تاریں اپنے شیخ کے دل کے ساتھ جڑے گا تو یہ مدت نہیں چاہیے بس بیت ہوا اور یہ پہنچ ہی گیا بیت ہوا اور پہنچ ہی گیا عقیدت کے ساتھ رہے اس کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ رہے علی کو رشتہ براہم لے کے آ رہے اور حضرت عبداللہ اللہ بیل کے پاس رہے باسٹھ سال میں انہوں نے اللہ کا نام سیکھا باسٹھ سال میں لیکن جب سیکھا تو کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ میں نے انکار کر دیا حضرت ایک ان پڑھ آدمی آج کے اس چلتے کے سالکوں کو کیسے یہ نام سکھا دے جو آدمی خود باسٹھ سال میں ایسے محدثین سے سیکھے وہ ان آدمی ایسے دور جدید کے سالکوں کو کیسے سکھا دے لیکن کیونکہ میں محنت کر گیا تھا میرے مرشد کے کوئی مجھ میں آ چکے تھے فرمانے لگے کہ آخری مدت میں آخری زمانے میں حضور پاک علیہ السلام آئے اور مجھے فرمایا نہیں کرتے میں کرتا ہوں کر نہیں سکتا کرتا ہوں کر نہیں سکتا کہ کرنے والے ہم ہیں آپ آگے بڑھے آپ آگے بڑھے تو آگے بڑھے سر کہ میں آگے بڑھا کدھر آگے بڑھا کدھر آگے بڑھا اتنی حیرانی ہوتی ہے میں نے ایک طالب سے پوچھا مجھے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ کے مزار پر لے چلو کئی منٹوں سے ڈون کا راجار اس میں رہتے ہوئے کشان میں رہتے ہوئے حضرت کے مزار پر نہیں جا سکتے یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمارے حضرت والا راج سنا رہے تھے صادر خلیم صاحب رحمت کے مزار پر جو رہے ہم خود نہیں جاتے ہم خود نہیں جاتے ہم خود نہیں جاتے دوسرے کیا جائیں گے دوسرے کیا جائیں گے اور جب ہم نہیں جائیں گے تو ہم محروم رہیں گے حضرت صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تن صاحب کی جو تصویر ہے نا جو نیچے پھر مسئلہ سلوک لکھ چکے ہیں اس میں تعریف فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کو منع فرمایا ولا تخمالا قبری اس کے قبر پر نہ کرے ہو جانا تو اس کے اندر وہ مسائل سلوک میں لاتے ہیں کہ کیوں جب آدمی یہاں سے اپنے مقصد کو اشارے ثواب کرتا ہے اس سے وہاں سے نور آتا ہے لیکن جب سالک اپنے مقصد کے مزار پہ جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ اپنی ملتے ہیں اصول ہوتے ہیں اور حضرت فاحد صاحب رحمت کے بارے میں ہمیں حضرت صاحب عبد الکریم صاحب سنا رہے تھے کہ وہ ان کو خواب میں اپنے وہ جو ہے ان کے سارے ان کے آزاد چھ مہینوں مسلسل نہ دیکھ سکے تو چھ مہینوں کے بعد جب وہ ملاقات ہوئی تو ایک نے پوچھا حضرت ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کدھر گئے آپ کی محبت کر گئی تو سر نواز صاحب نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس اللہ تو سب رحمت اللہ لذیذ بیٹے کے اسباب کچھ باقی تھے اسباب کچھ باقی تھے تو میں چھ نہیں مسلسل اس کی طرف متوجہ رہا ہم مرتے نہیں ہیں بھائیو ہمارے شیوخ مرتے نہیں ہیں میرے ساتھ سب رام دے جب رخصت ہوئے اللہ ان کو غری کے رحمت فرماوے اور ان کے فیضا سے اللہ مجھے آپ سب کو نوازے تو کہا جب کریم صاحب نے مجھے فرمایا اپنے مرشد کے مزار پر جاتے ہو نہیں جاتے میں نے کہا جاتا ہوں کہ یہ نہ خیال کرنا کہ وہ دنیا سے چلے وہ دنیا سے چلے نہ نہ وہ دنیا سے نہیں گئے وہ تو اب بھی موجود ہیں وہ تو اب بھی موجود ہیں تو سارے سے فرماتے ہیں چھ مہینے مسلسل میں اپنے بیٹے عبد الدین رحمت اللہ علیہ کے قروب پر کل پر توجہ ڈالتا رہا الحمد للہ سلوک کی مد میں وہ آج تکمیل کر گئے میں فارغ ہو گیا اس لیے اب آپ لوگوں سے ملنے آیا تو ان کو ان کو اس پرواز کی طاقت عطا کرتا ہے سب کرتے جب تم جس پوجا کو موجود کر ہوئے اپنے سارے اوقات کو آؤٹنگ میں نہیں کاؤنٹنگ میں شمار کر لو کاؤنٹنگ میں میں نے کیا کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو اس حاجی محمد حسین صاحب سے اللہ نے اتنا کام دیا ایک مجلس میں ایک ہی مجلس میں سات رہے تھے ابھی پچھلے سال دنیا سے رخصت ہو گئے ایک مجلس میں سات رپائڈ دے دیتے تھے کیوں حضرت علیہ اسلام نے فرمایا ہم ہی کرنے والے ہیں آپ عموم بھی بتائیں آپ جگہ بتا دیں آپ بہت کچھ کر گئے تھے اب اس کی اس کی پروسیس اب اپنے لیے نہیں ہے تو ایک مجلس میں سات رپائڈ دیتے تھے اور ان کے ساتھ اسی وقت جاری ہو جاتے تھے اور حگت کی بات اور سنو فرماتے تھے بیٹے میں نے جاری نہیں کرائے اللہ نے جاری کرائے جو جگہ میں نے تجھے بتائیے کل برو سر خفیہ کا نہ سلطان الفکار تجھے اجازت ہے بغیر داری کے بغیر داری کے بغیر سب کچھ کے تجھے اجازت ہے جاؤ اس کو دے دو اس کو دے دو اپنے بازاروں میں دیتے جاؤ اپنی اما کو اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو دو اور اما کہہ دو اس طرف متوجہ ہو اگر ان کے کرو کر دوں پھر کا نہ سلطان رفتار جاری نہ ہو جائے تو پھر شکایت کا خط لکھنا تو مشکورات کے اندر جمعے کری مشکورات کے اندر ایک مشکور وہ دے رہی ہے دوسری کی جاری ہو رہی ہے وہ دے رہے اس کی جاری ہو رہی ہے تو میرے دوست بزرگوں غنیمت مت شمار غنی مت مل بیٹھنے کو جدائی کی گڑی سر پر کڑی وہ فرماتے رہے ان پڑھ ہوتے ہوئے کہ میں تین دنوں کیا تین دنوں کا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آ جاؤ بستی کٹرے والے میں تین دن رہو میرے ہدایت کے مطابق رہو اگر مطلب سلسلہ نے خرم لیا تین دنوں میں جاری نہ ہو جائے تو پھر شکایت کرنا پساؤ کے ایک ساتھی نے خط لکھا پساؤ کے ایک ساتھی نے خط لکھا اشتہار میں میں پڑھ رہا ہوں اجتماع فنا فنا جب ادھر آیا حاجی محمد حسین صاحب یہ نام پڑا پورے کے پورے ساتھوں ہے وہ بچارا بچرن تھا جان نہیں رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے پورے ساتھوں کے ساتھ لتا گہرے ہو گئے ہاں یوں گردم پر ازا راسا جب دشا پر ادا گا رہا ہوں ایک دفعہ مان لو ایک دفعہ اپنی مشکل کی بات مان لو پھر تیرے چلنے کی ہدایت کی فوراً پوچھیں گے ہاں ایک دفعہ مان لو حجم حسین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ مان چکے تھے ٹھیک ہے یہ جی، ہم تیرے غلام اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری عمر میں محدثین وہ عبد الب صاحب رحمت کے خلافہ وہ تیرے دنیا بھر کے سیوخ آتے رہے بہت بڑے بڑے بغیر مباغل کی میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت اللہ کے گھر میں اور یہ بہت ذمہ دار پوسٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو مخاطب ہوں میرے دوستوں بزرگوں اللہ ان کے لیے بھی اللہ میرے سے لیے بھی اللہ ایک فیصلہ کرنا ہے اب تک جو ہوا تو ہوا علم بلا تو استفار کرنے والا ایسے جیسے بھی کیا ہی نہیں ہم جتنے بھی کر گئے خلاف سنت کی زندگی اپنے مرشد کے وہ فرما وہ جو اشادات ہے ان کو چھوڑ کے جتنے بھی ہمارے راہ بھی گزرے ان پہ یہ اللہ ہوتا ہے اور اگلی جو زندگی ہے وہ پوچھ پوچھ کر چلے گی تو یہ ہوگا جو میں نے ارد کر دیا ایک سال اتنے ایک سال اتنے کتنوں کو راستوں پہ لگا دیا کتنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افسادات کا نور عطا کر گئے کتنوں کو محفوظ کر گئے ایک سال تو ہم تو الحمدللہ بہت ہیں سارے کے سارے ڈاکٹر دنیا میں سارے کے سارے وہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں سارے کے سارے پروفیسر اپنے شاگردوں کو لے لیں گے اگر ہم فیصلہ کر گئے تو یہ امانت جو اللہ تبارک و اوتارا نے ڈاکٹر صاحب کے وساطت سے ہمیں عطا کر رکھی ہے یہ امانت ہم محفوظ کر لیں گے ہم دوسروں تک پہنچا دیں گے اور ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ